حاتم بن اسماعیل نے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا یزید بن سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حدیبیہ کے دن تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا موت پر صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو بائیس